غزوہ حنین مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعے کو دفع کر سکیں اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبائل نے سپر ڈال دی تھی اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے ان کے ساتھ مضر جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو حلال ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے ان سب قبیلوں کا تعلق کیسے اعلان سے تھا انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں اس لیے ان قبائل نے مالک بن نوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کیا جائے دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن آف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خمازان ہوا یہ ہنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے لیکن یہ وادی ہنین سے علیحدہ ہے حنین ایک دوسری وادی ہے جو ظلم چاس کے بازو میں واقع ہے وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ دس میل سے زیادہ ہے ماہر جنگ کی زبانی سپا سالار کی تغلید اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے ان میں تريت بن بھی تھا یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا اس نے دریافت کیا تم لوگ کس وادی میں ہو جواب دیا اوتاس اس نے کہا یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے نہ پتھریلی اور کھائی دار ہے نہ بھر بھری نشیب لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بل بلاہٹ گدھوں کی ڈھینچ بچوں کا گریا اور بکریوں کی ممیاہت سن رہا ہوں لوگوں نے کہا مالک بن نوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے نے کہا واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو پھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیروں سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بد دینوں سے ٹکر لو اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے اور اگر تمہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و ویال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی ترحقیقت مالک کو یہ نہ ہوا کہ اس جنگ میں ترید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں کاش میں اس میں جوان ہوتا تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا دشمن کے جاسوس اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر معمور کیے گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں انہوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہنین کی طرف سنی چرچے شوال آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے انیسواں دن تھا بارہ ہزار کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی دس ہزار وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائی تھی اور دو ہزار باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے سو زرہم آلات و اوزار اتھار لیں اور عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب آ گئے ہیں ان کی عورتیں چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے ہنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا مشرقین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہ کما لہم آلہتن یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے اسنا راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہر کس مغلوب نہیں ہو سکتے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات دس شوال کو ہنین پہنچا لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں گزرگاہوں گھاٹیوں پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی ہنین میں قدم رکھا وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے یکتم اکٹھے ٹوٹ پڑے اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایک ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا بالکل فاش شکست تھی یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے جو ابھی نیا نیا مسلمان تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی اور جبلا یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا یہ ابن اسحاق کا بیان ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا موید ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا پھر ہنین پر چڑھائی کی مشرقین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھیں سواروں کی صف پھر پیادوں کی صف پھر ان کے پیچھے عورتیں پھر بھیڑ بکریاں پھر دوسرے چوپائے ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے ہمارے سواروں کے میمنا پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے آپ بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا یعنی اس شدید بھگدر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے النبی نبی انا ابن عبد المطلب یعنی میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی تھی دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا درخت والو بیت رضوان والو کہاں ہو واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرا اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا اس طرح جب آپ کے پاس سو آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی اس کے بعد انسار کی پکار شروع ہوئی او انساریو او انصاریو پھر یہ پکار بنو حارس بن خضرج کے اندر محدود ہو گئی ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں تھار جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گمسان کا رن پڑ رہا تھا فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شہات الوجوہ چہرے بگڑ جائیں یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا دشمن کی شکست فاش مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساحتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی ثقیف کے تقریباً ستر آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ہتھیار عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا اور اللہ نے ہنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے سورہ توبہ آیات نمبر پچیس اور چھبیس تعاقب شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اور تاس کی طرف روانہ کی فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اس کے بعد مشرقین بھاگ کھڑے ہوئے البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلے کی طرف پسپا ہونے والے مشرقین کا تعقب کیا اور دریاد بن سمنا کو جا پکڑا جسے ربیعہ رضی اللہ عنہ بن رفیع نے قتل کر دیا شکست خوردہ مشرقین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب نے جس نے طائف کی راہ لی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے غنیمت مال غنیمت یہ تھا قیدی چھ ہزار اونٹ چوبیس ہزار بکری چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوکیا یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم جس کی مقدار چھ کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا پھر اسے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا قیدیوں میں شیمہ بنت حارس صادیاں بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم نے واپس کر دیا غزوہ طائف یہ غزوہ تر حقیقت غزوہ ہنین کا پھیلاؤ ہے چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن نوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائفی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال آٹھ ہجری میں طائف کا قصد فرمایا اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا حراول دستہ روانہ کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا راستے میں نخلہ یمانیہ پھر قرن منازل پھر لیا سے گزر ہوا لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منحمد کروا دیا پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا محاصرے نے قدر طول پکڑا چنانچہ صحیح مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ چالیس دن تک جاری رہا اہل سیر میں سے پاس نے اس کی مدت بیس دن بتائی ہے بعض نے دس دن سے زیادہ بعض نے اٹھارہ دن اور بعض نے پندرہ دن دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیک نصب کی اور متعدد گولے پھینکے جسے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابا کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابا کے نیچے سے باہر نکل آئے مگر باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خاطر ہاتھ روک لیا قرآن محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تیئس آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے انہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا کراری کی مدد سے جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آئے تھے چونکہ گراری کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جانکاہ تھا جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی پارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعے نے سال بھر کا سامان خورد و نوش بھی جمع کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا اس نے کہا لمڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں نے اعلان کرا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گرا گزرا وہ کہنے لگے طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چرا رختے سفر باندھنا شروع کر دیا یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بدعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ میں اموال غنیمت کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے مولفت القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے ابو سفیان بن حرب کو چالیس اوکیا کچھ کم چھ کلو چاندی اور ایک سو اونٹ عطا کیے گئے اس نے کہا میرا بیٹا یزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً اٹھارہ کلو چاندی اور تین سو اونٹ حاصل ہو گئے حکیم رضی اللہ عنہ بن حضام کو ایک سو اونٹ دیے گئے اس نے مزید سو اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر ایک سو اونٹ دیئے گئے اسی طرح صفوان بن امیہ کو سو اونٹ پھر سو اونٹ اور پھر سو اونٹ یعنی تین سو اونٹ دیے گئے حارث رضی اللہ عنہ بن کلدہ کو بھی سو اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید کرشی و غیر کرشی روسا کو سو سو اونٹ دیے گئے کچھ دوسروں کو پچاس پچاس اور چالیس چالیس اونٹ دیے گئے یہاں تک کہ لوگوں نے مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے ترغتیا دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہماں کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائیں ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا پھر تم مجھے نہ بخیر پاؤ گے نہ بزدل نہ جھوٹا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فیم میں سے کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے مولفت القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں جو شاہ سوار تھا اسے بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بکریاں ملیں یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس چکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں انصار کا ہزنو اضطراب یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی کیونکہ وہ سب کے سب ہنین کے ان عطایا سے بالکل محروم رکھے گئے حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست ابن عساق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیہ دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی پیچ پیچو تاب کھایا اور ان میں بہت جی میں گوئی ہوئی یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاصل شدہ مال فہ میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی ہی جی میں آپ پر پیچو تاب کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو سعد رضی اللہ عنہ نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا انصار کے لوگو تمہاری یہ کیا چیمے گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنایا اور پہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ کہو گے اور تمہاری بات سچی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی آپ کو دھتکار دیا گیا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی غمخاری و غم گساری کی انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے وفد حوازن کی آمد غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا یہ کل چودہ آدمی تھے ان کا سربراہ زہر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برکان بھی تھا وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسید جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس کے بعد اکرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اور یعنی بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اسے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چھ دیں گے لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے صرف بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا عمرہ اور مدینہ کو واپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جیرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا اس کے بعد عطاب رضی اللہ عنہ بن اسد کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے مدینہ واپسی چوبیس قدع آٹھ ہجری کو ہوئی محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر عظیم نے آٹھ سال پہلے تشریف لائے تھے کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طالب تھے اجنبی اور دہشت زدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سو الفت کی تلاش تھی وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب قدر و منزلت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا کی اواوت ہیچ سمجھی اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا آج آٹھ سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہے اور اس نے اپنی کبریائی اور چاہلیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے ڈال دیا ہے اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں انہو من و ویصبر فإن اللہ لا اجر المحسنین یعنی یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نے کو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا سورہ یوسف آیت نمبر نوے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور امال کی روانگی اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے حکومت کے عمال بھیجتے رہے دایان دین کو روانہ فرماتے رہے اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا انہیں سرنگوں فرماتے رہے ان امور کا مختصر ساخہ کا پیش خدمت ہے تحصیلدار نے زکوٰۃ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے نو ہجری کا حلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے جن کی فہرست یہ ہے ایک اویین رضی اللہ عنہ بن حسن قبیلہ بنو تم دو یزید رضی اللہ عنہ بن الحسین قبیلہ اسلم اور غفار تین عباد رضی اللہ عنہ بن بشیر اشلی قبیلہ سلیم اور مزینہ چار رافع رضی اللہ عنہ بن مکیس قبیلہ جوہینہ پانچ عمر رضی اللہ عنہ بن العاس قبیلہ بنو فزارہ چھ صحاق رضی اللہ عنہ بن سفیان قبیلہ بنو کلاب سات بشیر رضی اللہ عنہ بن سفیان قبیلہ بنو کعب آٹھ ابن لطبیہ ازدی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو زبیان نو مہاجر رضی اللہ عنہ بن ابی امیہ شہر سنعہ ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود انسی نے ثناء میں خروج کیا تھا دس زیاد رضی اللہ عنہ بن لبید علاقہ حضر موت گیارہ عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم قبیلہ تئی اور بنو اسد بارہ مالک رضی اللہ عنہ بن نویرہ قبیلہ بنو حنزلہ تیرہ زبرقان بن بدر قبیلہ بنو سعد کی ایک شاخ چودہ قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ پندرہ علا بن الحضرمی علاقہ بحرین اور سولہ علی بن ابی طالب علاقہ نجران زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم نو ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بلکہ بعض بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلق کا قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم نو ہجری میں ہوئی تھی اور اسی سے صلاح دیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج تر فوج داخل ہوئے سرایہ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے اسی طرح جزیرت العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑیں فہرست یہ ہے ایک سرویہ بن حسن فزاری محرم نو ہجری ہچری رضی اللہ عنہ کو پچاس سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا اورینا رضی اللہ عنہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلا بول دیا وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور تیس بچے گرفتار ہوئے جنہیں مدینہ لا کر رملہ پنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی اے محمد ہمارے پاس آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیبہ عطارد بن حاجب کو پیش کیا اس نے تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہے اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے دو سریا قطبہ بن عامر سفر نو ہجری یہ سریا تربا کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خسم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا قطبہ بیس آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے دس اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مسلمانوں نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے تین سریع زحاق بن سفیان کلابی ربیو الاول نو ہجری یہ سریا بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تاتیخ کیا چار سریا یلقا بن مجر زمل تجی ربیع الاخر نو ہجری انہیں تین سو آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے علقمہ رضی اللہ عنہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور پانچ سر علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ربیع الاول نو ہجری انہیں قبیلہ تئی کے ایک بت کو جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کی سرگردگی میں ایک سو اونٹ اور پچاس گھوڑوں سمیت ڈیڑھ سو آدمی تھے جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں چوپائیوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا انہی قیدیوں میں حاتم تائی کی ایک صاحبزادی بھی تھیں البتہ حاتم کے صاحبزادی ملک شام بھاگ گئے مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں تین تلواریں اور تین زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے لیے کون آ سکتا تھا بولیں عدی بن حاتم فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک صحابی تھے غالباً حضرت علی رضی اللہ ہو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو اس نے سواری کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ چنانچہ یدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے انہوں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر گفتگو کی اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں انہوں نے کہا تو میں ایک رخا مسلمان ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا او عدی بن حاتم کیا تم مذہباً کوسی نہ تھے عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں میں نے کہا ہاں قسم بخدا اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اسلام لاؤ سلامت رہو گے میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مجھے سر نکوں ہو جانا پڑا صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر ناقے کی شکایت کی پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے حیرہ دیکھا ہے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ وہ دج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کس را کے خزانے فتح کرو گے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا اسی روایت کے اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہوتج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کس راپن حرمز کے خزانے فتح کیے اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا غزوہ تبوک غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مار کا تھا اس مارگے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج تر فوج داخل ہو گئے اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجت الوداع میں حاضر ہوئی تھی بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے غزوے کا سبب مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بسرا کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹک کر لی مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری میں لگ گیا روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں ادھر مدینہ میں در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہما وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے اعلا کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانے میں علیحدہ ہو گئے تھے صحابہ کرام کو ابتدائی حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا جب میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا یہ دونوں ہی اوالی مدینہ میں رہتے تھے ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے اس زمانے میں ہمیشہ ہی غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو میں نے کہا کیا غسانی آ گئے اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے چرچا تھا کہ علی غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا کیا وہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ سویا ہوا ہے میں گھبرا کر باہر آیا اس نے کہا کہ بڑا حادثہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کیا غسانی آ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کیں چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روح زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوراں کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی تسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفجو کا اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا دیں اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مشغول تھے اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہدم کرا دیا روم و غصان کی تیاریوں کی خاص خبریں ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرکل نے چالیس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل زخم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا حراول دستہ بلکہ پہنچ چکا ہے اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا حالات کی نزاکت میں اضافہ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دو چار تھے سواریاں کم تھیں پھل پک چکے تھے اس لیے لوگ پھل اور سائی میں رہنا چاہتے تھے وہ پھر فور نہ چاہتے تھے ان سب پر مستراد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینے تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی طاوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ ہنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شام و روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائے کا چلی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں اور بہت ساری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دور دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں چھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا البتہ تین مسلمان اس سے مستثنا ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ و مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ لا اجد ما احملكم تولوا من الطمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون یعنی میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر بیانوے اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک کے شام کے لیے ایک کافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دو سو اونٹ تھے اور دو سو اوکیا تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی تھی آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس کے بعد پھر ایک سو اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا اس کے بعد ایک ہزار دینار تقریباً ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ دو سو اوقیہ تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی لے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا ان کے صدقے کی مقدار چار ہزار درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نوے وسک یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجور لے کر آئے بقیہ صحابہ بھی پیدر پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے یہاں تک کہ کسی کسی نے ایک مد یا دو مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے عورتوں نے بھی ہار بازو بند پازیب بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ایک دو کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر اناسی اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم تھام جوش و خروش اور پھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ سبع رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پر تانہ زنی کی اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جالا حق ہوئے لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا تیس ہزار مردان جنگی تھے اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی چنانچہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ پاری پاری سوار ہوتے تھے اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے میدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے اسی لیے اس کا نام جیش عسرت یعنی تنگی کا لشکر پڑ گیا تبو کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی تیار سمود سے ہوا سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے تھے صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو خود نہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر یعنی تیار سمود سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی ہاں مگر روتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہ نے بادل بھیج دیا بارش ہوئی لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ تھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایت میں اخ... روایات میں اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی لہذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے چنانچہ سخت آندھی چلی ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئی کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور اثر دونوں اثر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں اسلامی لشکر تبوک میں اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع القلم ارشاد فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا ان میں توشے ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا تفصیل یہ ہے اہلا کے حاکم یحنا بن روبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا جربہ اور ازرح کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھتی جو ان کے پاس محفوظ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اعلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یحنا بن روپا اور باشندگان اعلا کے لیے خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور کافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں ہاں اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روکنا بن سکے گا اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چار سو پیس سواروں کا رسالہ دے کر تومت الجندل کے حاکم اوقر کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی وہ کہہ دیر اس کے شکار کو نکلا چاندنی رات تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور دو ہزار اونٹ آٹھ سو غلام چار سو زرہیں اور چار سو نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یحنا سمیت توما تبوک ایلا اور تیما کے شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملیں اور رومیوں کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا مدینہ کو واپسی اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا کوئی ٹکر نہ ہوئی اللہ چنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس بارہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ ہو تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہاک رہے تھے باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسیف رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب بھیجا انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ٹھال سے ضرب لگانی شروع کی جس سے اللہ نے انہیں معروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا اس لیے حضرت حضیف رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وہم بما لم ی یعنی انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے سورہ توبہ آیت نمبر چوہتر خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا تابہ اور یہ رہا احد یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا آیا ہم پر سنیت الوطا سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا اس سفر میں پورے پچاس روز صرف ہوئے بیس دن تبوک میں اور تیس دن آمد و رفت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی مخلفین یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے ارشاد ہے الْمُؤْمِنِينَ اللہ مَا أَنْتُمْ علیہ الخبیث من الطیب یعنی اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اناسی چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاقی کی علامت قرار پائی چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑو اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھ رہے تھے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے ہاں تین آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے وہاں دو رکعت نماز پڑھی پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے ادھر منافقین نے جن کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائی مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا باقی رہے تینوں مومنین صادقین یعنی حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن مالک مرارہ رضی اللہ عنہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں چنانچہ ان کے خلاف سخت پوائکاٹ شروع ہو گیا لوگ بدل گئے زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی خود ان کی اپنی جان پر بن آئی سختی یہاں تک بڑھی کہ چالیس روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں جب پوائکاٹ پر پچاس روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مجدہ نازل کیا ارشاد ہوا اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تانگ ہو گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہو گئے لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غزوہ نہ ہو سکے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کمزوروں پر مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرچ نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں سورہ توبہ آیت نمبر اکانوے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے انہیں عذر نے روک رکھا تھا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اس غزوے کا اثر یہ غزوہ جزیرہ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقفیت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرات عرب نے اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کھچی یارزویں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہا خانہ دل میں پنہا تھیں کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعے کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے ان کی نماز جنازہ پڑھنے ان کے لیے طوائم مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ٹھا دینے کا حکم دیا پھر ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچاننے میں کوئی ابحام نہ رہا گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی اس غزوے سے متعلق قرآن کا نزول اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں کچھ روانگی سے پہلے کچھ روانگی کے بعد دوران سفر اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ نو ہجری کے بعض اہم واقعات اس سن یعنی نو ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے ایک تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد اوے میں رجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا دو غامدیہ دیا عورت کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا رحم کیا گیا اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چڑھا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا تین اسحمہ نجاشی شاہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا اور پانچ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن اوبئی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی بعد میں وہی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا حج نو ہجری زیر امارت حضرت ابو بکر رضی اللہ ہو اسی سال قدا یا ذالحچہ نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب کے حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرقین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں رب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات عرج یا وادی زجنان میں ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا معمور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بلکہ معمور ہوں پھر دونوں آگے بڑھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کر آیا جب دسویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں چار مہینے کی مہلت دی اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی چار مہینے کی مہلت دی البتہ جن مشرقین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں غزوات پر ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سرایہ اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بیتار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یگانہ روزگار اور نادر اپکریت کے مالک تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مار کا آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حضم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے کسی مارکے میں حکمت عملی لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ عہد اور ہنین میں جو کچھ پیش آیا اس کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی بلکہ اس کے پیچھے ہنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں اور عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم حکمت عملی اور ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمان کو زیک اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ عہد میں ہوا یا جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ ہنین میں ہوا حالانکہ عہد جیسی خطرناک صورتحال اور ہنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپاہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے آساب پر ایسی بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا فتنے کی آگ بچھائی اسلام و بت پرستی کی کشم میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھتی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مسالے حد کرنے پر مجبور کر دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بطولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہازارائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے اموال و باغات سے چشموں اور کھیتوں سے آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش کھیتی پیشے اور کام کا انتظام فرمایا بے خانمہ اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے ہتھیار گھوڑے ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرا برابر ظلم و زیادتی اور چور و جفا کیے بغیر حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت کری کا ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا کمزوروں کو کچلنے آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا جسے نہایت موضوع اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پائے اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو کہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق لینا لیا جائے اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس پستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا نیز اس چنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان رافت و رحمت حقوق رسانی اور مروت و انسانیت کا نظم بحال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سر یہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوا کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو غزوہ کرو خیانت نہ کرو بدہدی نہ کرو ناک کان وغیرہ نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو سختی نہ کرو لوگوں کو سکون دلاؤ متنفر نہ کرو اور جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ مار سے روکا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے نیزاب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین یعنی غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا